شخص جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہو وہ شخص جو روئے زمین پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مرتا ہوا سسکتا ہوا کرپتا ہوا دیکھ رہا ہو جس شخص نے اپنی چڑھتی جوانی میں صومالیہ کے بچوں کا خون ہوتے دیکھا ہو جس شخص نے اپنے سر کی آنکھوں سے بابری مسجد کی جگہ مندر بنا ہوا دیکھا ہو جس شخص نے کشمیر کی ماؤں کو روتے اور پیٹتے دیکھا ہو جس شخص نے افغانستان کی وادی کو کھنڈر بنے ہوئے دیکھا ہو جس شخص نے کافروں اور ظالموں کے اصلی چہرے ان کے عقوبت خانوں میں جا کے دیکھے ہو بتاؤ تو صحیح کیا وہ شخص دنیا کو لطیفے سنائے گا کیا وہ شخص گالیاں سنائے گا کیا وہ شخص گندی جمہوریت کی بات کرے گا کیا وہ شخص مسلمانوں کو بزدلی کا سبق دے گا مسلمانوں زمین پر ایسا ظلم نہیں ہوا تھا کہ کافر مسلمانوں ہو مسلمانوں ایسا نہیں ہوا تھا کہ بہنوں کی حرمت بازاروں کے اندر رسوا کی جا رہی ہو اور مسلمانوں میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتا ہو مسلمانوں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مسجدیں گرائی جا رہی ہو اور مسلمان اپنے کاروبار میں مشغول ہو مسلمانوں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کافروں کی عورتیں وردیاں پہن کے آ گئی ہو وردی اتار کے بزدلی کی زندگی اختیار کر لی